اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح ہیر پھیر سے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں مگر تاہم اکثر لوگ ناشکری سے باز نہیں آتے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قرآن یقیناً معجزہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی زبردست احسان اور عظیم الشان نعمت کو بیان فرما رہے ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام کی ہے یعنی آپ پر وہ پاک کتاب نازل فرمائی جس میں کہیں سے بھی کسی وقت باطل کی آمزش ناممکن ہے اگر وہ اللہ چاہے تو اس وحی کو سلب بھی کر سکتے ہیں تفسیر ابن جریر طبری میں ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک سرخ ہوا چلے گی شام کی طرف سے یہ اٹھے گی اس وقت قرآن کے ورقوں میں سے اور حافظوں کے دلوں میں سے قرآن سلب ہو جائے گا ایک حر بھی باقی نہیں رہے گا پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم اور احسان بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اس قرآن کریم کی بزرگی ایک یہ بھی ہے کہ تمام مخلوق اس کے مقابلے سے عاجز ہے کسی کے بس میں اس جیسا کلام نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ بے مثل بے نظیر بے شریک ہے اسی طرح اللہ کا کلام مثلیت سے نظیر سے اپنے جیسے سے پاک ہے ابن اسحاق نے وارد کیا ہے کہ یہودی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی اسی جیسا کلام بنا لاتے ہیں پسی آیت اتری لیکن ہمیں اس کے ماننے میں تعمل ہے اس لیے کہ یہ صورت مکیہ ہے اور اس کا کل بیان قریشیوں سے ہے وہی مخاطب ہیں اور یہود کے ساتھ مکے میں آپ کا اجتماع نہیں ہوا مدینے میں ان سے میل ہوا ہے واللہ اللہ عالم ہم نے اس پاک کتاب میں ہر قسم کی دلیلیں بیان فرما کر حق کو واضح کر دیا ہے اور ہر بات کو شرح و بست سے بیان فرما دیا ہے باوجود اس کے بھی اکثر لوگ حق کی مخالفت کر رہے ہیں اور حق کو دھکے دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں لگے ہوئے ہیں